ہمیں معقل نے ابن ابی ابلا سے حدیث بیان کی انہوں نے عمر بن عبدالعزیز سے روایت کی انہوں نے کہا مجھے ربی بن صبرہ جوہنی نے اپنے والد سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متع سے روکا اور فرمایا خبردار یہ تمہارے آج کے دن سے قیامت کے دن تک کے لیے حرام ہے اور جس نے موتے کے عوض کوئی چیز دی ہو وہ اسے واپس نہ لے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چار سو تیس